سلام ہو تیری عظمت پہ جامع آ حفظہ سلام ہو تیری عظمت پے جام آفسا کہ پھر سے سنت خولا کو کر دیا زندہ سلام ہو تیری عظمت پے جامع آفسا کہ پھر سے سنت خولا کو کر دیا زندہ وہ سر جو بیچ دیا ہو عوض میں جنت کے وہ سر جو بیچ دیا ہو عوض میں جنت کے وہ سامنے کسی فرعون کے جھک نہیں سکتا سلام ہو تیری عظمت پہ جامع آحفسا سلام ہو تیری عظمت پہ جامع آحفسا کہ پھر سے سنت خولا کو کر دیا زندہ سلام ہو تیری عظمت پہ جام آفسا کہ پھر سے سنت خولا کو کر دیا زندہ سجائی جاتی ہے جنت کے اپنے بیٹوں کو سجائی جاتی ہے جنت کے اپنے بیٹوں کو خدا کے دی پہ لٹانے چلی ہے پھر خنسا سلام ہو تیری عظمت پہ جام آفسا سلام ہو تیری عظمت پہ جام آفسا کہ پھر سے سنت خالہ کو کر دیا زندہ سلام ہو تیری عظمت پہ جام آفسا کہ پھر سے سنت خالہ کو کر دیا زندہ سنا دو سارے جہاں کو پیام قرآن کا سنا دو سارے جہاں کو پیام کا جہاد جاری رہے گا ہے جب تلک فتنا سلام ہو تیری عظمت پہ جام آحفا سلام ہو تیری عظمت پہ جام آحفسا کہ پھر سے سنت خولا کو کر دیا زندہ سلام ہو تیری عظمت پہ جام آحفس کہ پھر سے سنت خولا کو کر دیا زندہ ہوا ہے کیا اگر اپنوں نے ساتھ چھوڑ دیا ہوا ہے کیا اگر اپنوں نے ساتھ چھوڑ دیا مجاہدوں نہ کرو غم ہے اپنا رب مولا سلام ہو تیری عظمت پہ جام آحفسا سلام ہو تیری عظمت پہ جام آحفسا کہ پھر سے سنت خولا کو کر دیا زندہ سلام ہو تیری عظمت پہ جام آح کہ پھر سے سنت خولا کو کر دیا زندہ نظام رب کی شریعت کل آئیں گے ہم لوگ نظام رب کی شریعت کل آئیں گے ہم لوگ ہماری راہ ہو لاکھ یہ دنیا سلام ہو تیری عظمت پہ جام آح سلام ہو تیری عظمت پہ جام آح کہ پھر سے سنت خولا کو کر دیا زندہ سلام ہو تیری عظمت پے جام آفسا کہ پھر سے سنت خولا کو کر دیا زندہ ادو دی تیرے رستے کی ہم رکاوٹ ہے دی تیرے رستے کہ ہم رکاوٹ ہے تو ہم کو راہ سے اپنی ہٹا نہیں سکتا سلام ہو تیری عظمت پہ جام آحفسا سلام ہو تیری عظمت پہ جام آحفا کہ پھر سے سنت خولا کو کر دیا زندہ سلام ہو تیری عظمت پہ جامع آحفسا کہ پھر سے سنت خالا کو کر دیا زندہ گلے میں توق غلامی یے مصطفیٰ اپنے گلے میں توق غلامی غلام مصطفیٰ اپنے کٹے گا نام خدا پر ہی آج سر اپنا سلام ہو تیری عظمت پہ جام آحفسا سلام ہو تیری عظمت پہ جام آح کہ پھر سے سنت خولا کو کر دیا زندہ سلام ہو تیری عظمت پہ جام آحفسا کہ پھر سے سنت خولا کر دیا زندہ ہے چند سانس ہی باقی نظام کفر کی پھر ہے چند سانس ہی باقی نظام کفر کی پھر خدا کے نور سے روشن جہان یہ ہوگا سلام ہو تیری عظمت پہ جام آحفسہ سلام ہو تیری عظمت پہ جام عحفا کہ پھر سے سنت خولا کو کر دیا زندہ سلام ہو تیری عظمت پہ جام آحفس کہ پھر سے سنت خولا کو کر دیا زندہ سلام ہو تیری عظمت عظمت پہ جا میں آفسار کے پھر سے سنت خالہ کو کر دیا زندہ